حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا اور اس کا وضو نہیں جس نے اس میں اللہ کا نام نہ لیا ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو اٹھانوے